وكل وكل وكل بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ مسلمان آپس میں زیادہ سے زیادہ نرم دل ہوں نرم مزاج ہوں با اخلاق ہوں سچی زبان استعمال کرنے والے ہوں محمد الرسول اللہ وبین ماہ ولل کفا رخ ما ابئی نہ رخ کا اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں جنا المنی اے ہمارے نبی جو ایمان لا چکے ہیں آپ ان کے لیے بالکل موم بن جائیں بالکل نرم ہو جائیں یہ نرم دلی نرم مزاجی نرم زبان یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اعمال میں سے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ایک موقع پر نبی علیہ سب نے ساتھ نمایا اللہ کم بیمن تو ہر رم قالوا بلى يا رسول الله قال على كل هين لين سهل قريب من الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام آپ نے ایک خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ اکب من تحرم علیہ النار لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں وہ خوش نصیب جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جہنم ان پر جہنم ان پر یا ان پر جہنم کو حرام قرار دے دیا گیا ہے شاہدہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دے وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں فرمایا وہ کون ہے آنے فرمایا چار قسم کے لوگ ہیں کل لین قریب من الناس اے لوگوں وہ خوش نصیب جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہے کل لئی ہر وہ انسان جو نرم ہو ہئی جو بڑا ہی متوازے ہو لوگوں سے بات کرنے میں لوگوں سے ملنے میں تکبر نہ ہو بڑا پن نہ ہو کبریائی ایسی کبر اور غرور نہ ہو تو ان کے ساری کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہو نمبر تین سہالم بڑا ہی سہل ہے کسی کو ملنا ہو تو کوئی مشکل نہیں کسی کو پوچھنا ہو تو کوئی مشکل نہیں اگر کسی کو ملنا ہے تو سوچے بڑا یاد ایسا آدمی ہے ملوں گا تو پتا نہیں ٹائم دے گا یا نہیں دے گا یا اس سے کچھ پوچھوں گا کہیں ایسا نہ ہو غصہ ہو جائے ان تمام برائیوں سے پاک ہو آخرماتے کل ہائی نیند کل یہ نیند ہر وہ انسان جو نرم زبان ہو نرم مزاج ہو اور اسی طرح سے ہے متوازے ہو سہن اس سے ملنا ملانا پوچھنا پور سوال کرنا بالکل آسان ہو قریب من الناس اور اپنی اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کے قریب ہوتا ہے لوگ اس کے قریب ہوا کرتے ہیں ہاں نے فرمایا یہ چار خوبیوں والے انسان جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے کل للئی نے ہر وہ انسان جو نرم زبان نرم مزاج ہو نمبر تھی دو کل کل للئی نمبر دو وہ جو انسان متوازے ہو ہمیشہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کرتا ہو آسان ہو اس سے ملنا آسان ہو یہ ساری خوبیاں جس انسان کے اندر پائی گئی اللہ کے رسول نے فرمایا وہی خوش نصیب ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دبا کرو یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں نرم زبان ہو نرم مزاج ہو نرم دل ہو اور اسی طرح سے انسان متباد ہو کبر و غرور سے پاک ہو لوگوں کے کام آنے والا ہو حدیث کے اندر آتا ہے جس انسان کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں وہ انسان بڑا ہی بدبخ اور ہر قسم کے بھرائی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر رکھا ہے سہارے کرام کے جماعت ہے جنہوں نے حدیث روایت کیا ہے جن میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کو حضرت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہتے ہیں میں نے نبی علیہ سلاط اسلام کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے لوگوں ہاں، الموہ مینو الموہ مینو الموہ مینو یا القوئی واخ رسیم اللہ یونس اے لوگوں یاد رکھنا المومن مومن وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہو مومنو ہے جس کے دن میں لوگوں کی محبت ہو وہی ان مومنو ہے جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے اپنے نرم زبانی اپنے اخلاق اپنے سرکشن اپنے آدات و اتوار سے اتنا اچھا ہے کہ لوگوں سے خود محبت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں آرس مل ہی ملا الخلا میرے اس امتی کلمہ کو جیسے روزے نماز کی پابندی کرنے والا ہو میرے اس امتی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر نہیں رکھی ہے جو نہ تو لوگوں سے الفت محبت کرتا ہو اور نہ چاہتے ہو اس سے ان سے محبت کر رہے ہو یہ بڑا بدبخت انسان ہے کہ اپنے زبان اپنے اخلاق اپنے کیریکٹر اپنے سخت زبانی سخت مزاجی کی بنا پر ایسا مرحوس ہو چکا ہے کہ نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں بلکہ نبی علیہ السلام و سلام نے پھر ساتھ نمایا ان من من شر الناس عند الله يوم نا الناس استطاع یوم منترا سے اور کماکارا رہا سام اے لوگوں قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے بدترین درجے کا سب سے بدترین اور برے مرتبے کا وہ انسان ہوگا جس کی بد زبانی اور بد اخلاقی سے بچنے کے لیے لوگ اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتے ہوں لوگ اس کی بد اخلاقی سے تنگا کر کے دور ہو جائے اتنا بڑا بدبت انسان قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا اسی لیے نبی علیہ السلام میں بڑی ربت دلائی کہ گھر میں دل ہو ہو کہ آپ آپ نے آگے رشاط ہمارا خیر پھر نے فرمایا الناس اے لوگوں کائنات میں بسنے والے لوگوں میں سب سے اجن انسان سب سے بہترین مومن ہوا کرتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو اسی لیے اسلام نے ہم کو وہ ساری چیزیں حرام قرار دے دی ہیں جس سے مومن آپس میں دوسرے سے دور ہوں جس سے انسان کی بدزبانی بدکرانی کا اظہار ہو رہا ہو جس سے لوگ اس سے دور بھاگیں نفرت میں دلوں میں عداوت پیدا ہو ایسی

آپ نے یاد رکھو مومن آپس میں بھائی بھائی ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر کے راستہ نہ الگ کر لے ایسا نہیں کہ ایک مومن سامنے سے آ رہا ہے اور تم ادھر سے جا رہے ہو تمہارے دل میں نفرت ہو اور تم سوچو اس کی شکل مجھے نظر آئے گی یا اس سے سلام نہ پڑے گا یہ سوچ کر کے آپ راستہ چھوڑ کے بدل کسی اور راستے پر چلے جائیں اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے بڑا تباہ بھرو خبردار ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کرنا بڑا تدا بھرو پیٹ سے کر کے واپس نہ چلا جانا بڑا کا کدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو بڑا تباہ ایک دوسرے سے بوٹ دینا تو نفرت نہ رکھو نمبر سوار فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر تمہارا کوئی بھائی ایک چیز خرید رہا ہے اور تم بیچ میں اگر کود پڑو گے تم بھی اس کو خریدنے لگو گے قیمت بڑھا کر کے لینا چاہو گے تو ہمیشہ ہمیں تمہاری عداوت اور نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی آج سنا خبردار ولا لگے باغ کمرا کا کمرا بے بازی کوئی مسلمان بھائی خرید رہا ہے کوئی چیز جب تک وہ خرید نہ لے یا ناپسند کر کے الگ نہ ہو جائے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ جا کر کے اس بیچ میں وہ بھی بھاؤ کا لگ رہا ہے اور وہ چیز خریدنے لگے اسی طرح سے میں میرے خلاف میرا کام وہاں دکھوں ارا خدمت بت ایک مسلمان اگر کسی کے یہاں شادی کا پیغام دیا ہے اور تم کو بھی وہاں پیغام دینا ہے اگر تم سے پہلے کسی نے دے دیا ہے تو جب تک وہ اپنا فیصلہ نہ کر لے اور کناروں نہ ہو جائے آپ تمہارے لیے جائے جائز نہیں کہ تم شادی کا پیغام دو آپ نے آگے ساتھ عباد اللہ خوانا میرے عباد اللہ خوانا تم آپس میں جاؤ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دے رکھا ہے پھر آپ نے آگے ساتھ مایا کل مسلم ارے مسلم حرام دب ہوں وہ ارد ہوں ہوں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کی ساری چیزیں حرام کر رکھی ہیں اس کی توہین کرنا بھی حرام ہے بلا اجازت غلط طریقے سے اس کا مال کھانا بھی حرام ہے اس کا خون کرنا بھی حرام ہے خون کرنا جس طرح سے حرام ہے ایسے کسی مومن کی توہین کرنا بے کرنا بھی اللہ نے حرام کرا دیا ہے جس طرح سے مومن کا سے کرنا حرام ہے ایسے ہی کسی مومن کو نقصان پہنچانا بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے الفت محبت کرنے والا بنائے اور بہترین مسلمان ہو جائیں ارے مومین کو حیدرآباد میں ارے موموں مومن تو وہ ہے جس سے دنیا کے سارے لوگ محبت کرتے ہو اس کے اخلاق اس کے کردار اس کے آمان لوگوں میں اتنی مقبول ہو کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے یہ اصل میں ایمان والا ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے اکور کو لہادا الحمد للہ وقفا وسلام الدین استفا امباد نبی رہے سراج خان کے پاس امر بن ارسان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مشہور صحابی ہیں یہ تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر پر ایمان لائے مسر احمد بن کی روایت نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے جب انہوں نے سنا کہ مکے میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے جس کو لوگ نبی اور پیغمبر کہتے ہیں اور سارا مکہ ان کا دشمن ہو چکا ہے وہ آئے اور مکے میں داخل ہوئے بڑی مشکلوں سے آپ کو ڈھونڈا پتا چلا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے علیہ وسلم آپ بتائیے بڑے سوالات کیے پوچھا مم کا آپ نبی ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں آج تمہیں واگن بھائی میری کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہوئی ہے میرے ساتھ ایک آگ غلام ہے اور ایک آزاد ہے پھر اس انہوں نے کہا بل اسلام آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں تو فرمایا اسلام کی مل اسلام اسلام کس کو کہتے ہیں کیا چیز ہے اسلام آتیب الکلام وام الطعام میرے بھائی جو ہم کو اللہ نے اسلام لے کر کے بھیجا ہے اس اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے ہمیشہ اچھی زبان استعمال کرنا یہ ہے اچھی زبان کا وقول سے حسنا اے اپنے بھائیوں سے بات کرو چہتی ہی باتیں نہ کرو تکلیف پہنچانے والی گفتگو نہ کرو اتنا آج اس میں نے ہمیں جو ٹیم لے کر کے بھیجا ہے اس کا سب سے بڑا کمال ہے تیب الکلام اچھی بات کرنا نرم زبان شیریں زبان استعمال کرنا نمبر دو تعام اتام کھانا کھلانا جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں اس میں سے اپنے لیے نہیں کمانا ہے اپنے بھی کھاؤ کما کر کے مسکینوں کو بھی کھلاؤ بے تہوار کو بھی کھلاؤ محلے میں محتاج یتیم دینا مسکینوں کو بھی لاؤ اسلام ان دونوں چیزوں کا نام ہے پھر اس انہوں نے کہا اچھا مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے ساتھ اور اگر پوچھنا چاہے تو ایمان کیا ہے تو ایمان دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک ہمیشہ صبر کرو لوگوں سے انتقام نہ لو لوگوں سے بدلا نہ لو برائی سے بدلا برائی سے نہ دو ہمیشہ صبر کرو وہ سنا سخاوت کرو اور گزر کرو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا بتائیے اسلام اس مسلمانوں میں جو آپ کا ماننے والا ہو کرما پڑھ کے مسلمان ہو گیا مسلمانوں میں سب سے آدھا درجے کا مسلمان کون ہوگا اسلام افضل آپ بتائیں مسلمانوں میں سب سے آدھا درجے کا مسلمان کون ہوگا آپ نے ساتھ نمایا مسلمانوں میں سب سے آدھا درجے کا مسلمان ہو ہے من سلم المسلمون ہوں گا بل ہی ہوا جس کے زبان اور ہاتھ کے سر سے مسلمان محفوظ ہو اور ہمیں امت کا سب سے بڑا مسلمان تحفظ گناہ نہیں اور بڑا کرنے والا نہیں بلکہ سب سے بڑا مسلمان اور اچھا دن اس کا ہوگا جو اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ایزا نہ دے نمبر چار پھر انہوں نے پوچھا اچھا ایمان افضل آپ بتائیں ایمان مومنوں میں سب سے اچھا ایمان کس کا ہوتا ہے اور کون سا مومن سب سے اچھا ہے آپ نے ساتھ نمایا کن کن حسن میرا جو مسیح بنا کرما کہہ کے مسلمان لایا ایمان لانا ان میں سب سے اچھا ایمان اس کا ہوتا ہے سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دیں پھر آخر میں سوال اور کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کہتے ہیں اسلام میں ہجرت بڑی عالی شان چیز ہے تو ہجرت اب تک سب سے بہترین ہجرت کیا ہے آپ نے ساتھ ہمارا سب سے بہترین ہجرت ہے انتہا جوڑا ماں شہر کو تمہارا رب جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے رب کی کے کیجیے ان تمام باتوں کو چھوڑ جو رب کو ناپسند ہے سب سے بڑے مہاجر تم بن جاؤ گے اللہ ہم سب کو نیک امال کے توفیق سوچ فرمائے اللہ برائیوں سے محفوظ رکھے امن اس سالے کے تو اور ہر آدمی ہم نے جو بیمار ہو شکایت عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین کے قریب کر دے انہیں ماہر متب سنت بنا دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کو کا کا امان بنا دے شیخ خلیفہ اس شہر و آف بھی فرما ان کے ساتھیوں کو ہر بنا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان سے وہ کام ہے جس میں امت کی بھلائی ملک کی خیر و برکت ہے اور اللہ خاص طور سے جس شہر کے اندر ہم ہیں وہاں کے حاکم شیر سلطان حفیظ اللہ اللہ اور ان کو امن و امان نصیب فرما ہر طرح سے محفوظ رکھ دے اللہ تعالیٰ ان کا شاید دیر تک ہم پر رکھے ہرانی ان کو ہر اچھے کام میں استعمال کر لے ہر ایسے کام میں لگا جو کام ملک کے لیے ملت کے لیے امت کے لیے قوم کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت جس میں بھلائی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت کا نقصان قوم کا نقصان اور خطارہ ہوا کرتا ہے اللہ وہی آماد ان لوگوں سے لے جن میں آپ کی رضا ہو ہر ایسے آماد